حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بولو براز کے لیے جائے تو وہ اس سنجا کرنے کے لیے اپنے ساتھ تین ڈھیلے لے جائے یہ اس کے لیے کافی ہوں گے مشکات المصابی حدیث نمبر تین سو انچاس